بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من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 And he qualified in Darulum Deoban and in sixty five he was requested to come and teach انار لم گو بنڈ آفٹر حضرت حضرت محبی حسن رحمت اللہ علیہ پاس دو سوك اینڈ دا ریكوسٹ كیم دیٹ حضرت مفتی محمود صاحب شوڈ كم این ٹیچ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ refused then have refusing for four years so قادی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ د پرنسپل آف دارالم دیوبن حضرت شیخ زکری رحمۃ اللہ علیہ دیٹ وی نیڈ اینڈ استاد او استاد او سینئر استاد حضرت مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ and we need a senior استاد سو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ انسٹرکٹڈ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید اینڈ واز سینئر خلفا of the Shaykh Zakaria Rahmatullah Ali. So upon the instruction of his Shaykh then he came to Darulum Dioban. When he came to Dioban, then Allama Balyawi Rahmatullah alayh told him that you're a student of Darulum Dioban and for so many years they're telling you that you must come and teach and you're refusing to teach. And for four years they're making, they're telling you, asking you to come and teach. So he said that my istidad is so low I couldn't understand why would they want a person with such low istidad to come and teach in such a great uh, organization. Subhanallah. So this was the humility of Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah alayh. And Hazrat Mufti Sahib then was teaching Kitab etc. And uh, a time came when he was appointed. Uh, he was in the Darul Ifta and he used to make mashwara with Mufti Nizamuddin of Dioban Rahmatullah alayh and uh, they would then, in a time came then he became a Sadr Mufti of Darul Deoban. When Hazrat Mufti Sahib came to Deoban, then Qari Tayyib Sahib Rahmatullah said that uh, you must occupy the Chatta Masjid and you must make that a place of zikr also and a place of uh, talim also. So Hazrat then occupied Chatta Masjid room, a very small masjid uh, perhaps uh, 40, 50, 60 people. That is where Darul Uloom Deoband started. Uh, under three Chatta Masjid, Hazrat Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullahi started there, one student and one ustad at that time. And Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullahi then was used to make zikr and the murideen would come and Alhamdulillah, Allah, Allah's name, Allah's great name was taken from this Chatta Masjid and Alhamdulillah, uh, it's just attached to Darul Uloom so Hazrat then used to teach in the Darul and the Zikr Askar and the Khankai program, Islahi programs would take place from Chhatta Masjid. Hazrat Mufti Sahib Rahmatullah while he was in Deoban, he used to only have one meal a day. And the second meal he would give it to a poor student. And he was so simple that he only had one set of clothes, one set of clothes which he used to wear, and he had a lungi and few basic necessities. On one occasion, he was, he had a packet with him, so the people asked him, Hazrat, where are you going with this packet of yours? He said, I'm going for Hajj. I'm going for Hajj with this one packet. That was all the clothes he possessed, subhanallah. And he used to wear his clothes, uh, whenever he, he used to wear his clothes for a lengthy period of time, and he used to wash his own clothes, etc. And we heard from uh, Hazrat Maulana Farooq Sahib Rahmatullah that a person who doesn't commit guna, his clothes never stinks. A person who does not commit guna, there's never an odor that comes out from the clothes. So these were the Budrugan Deen. And then a time came when the Sheikh al-Hadith of the time, Hazrat Maulana Fakhruddin Sahib Rahmatullah Alayh requested Hazrat Mufti Mahmud Hassan, Gangohi, Rahmatullah that you start teaching Bukhari Sharif's Thani. So Hazrat refused. Then he requested him again, he refused. Then the next year he requested him again, he refused. The third year again he refused. After, the, after four years, he told him, ah, when are you going to have mercy on an old person like me who's suffering? Aren't you going to have any mercy on me? Then only Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullah then started teaching Bukhari Sani and then became Bukhari Oval. So this was the humility of this great ولی آف اللہ دس گریٹ سینٹ آف اللہ and there are many many great پولما ان ساؤتھ افریقہ خلفہ آف حضرت اینڈ حضرت استاد حضرت مفتی صاحب اللہ برکاتو از دا خلیفہ آف حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ اینڈ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت was made for lengthy period of time محمولانا ابراہیم پانڈور صاحب آف جرمنسٹن پٹیکلرلی دا پنڈ فیملی ایئر days and used to have programme from اسر تلیشا ایٹسٹراڈ he's even he pass away in South Africa and he's ویلیڈ انزبرگ ہیڈ Elsburg now one of the senior stars of Dabhel مدرسہ حضرت مفتی خان پوری صاحب ڈامر برکار to whom he's also a خلیفہ آف حضرت مفتی محمود حسن گنگوہ رحمتہ اللہ علیہ so they was a request for him to teach in دھادل سو حضر مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ then gave few advices I read out these advices to you and me also اللہ رحمان مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سینٹ بلاور اسٹوڈنٹ حضرت مفتی احمد خان پوری رحمت اللہ ڈامر برکات to to Dabel teach, he gave him 14 advices, which is a great lesson for all teachers. They are as follows. These are the یہ چودہ نصیحتیں ہیں جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی خان پوری دامر برکاتم کو دیے ہیں number one don't look out for position and status for example do not demand to teach a certain کتاب or ask to be to a certain position number two don't ever ask for money that if do not ask for a particular amount as a salary or demand an increase in salary کبھی تنخواہ کی بات نہ کرے کبھی جو ہے تنخواہ میں تنخواہ میں اضافے کی بات بھی نہ کرے سبحان اللہ number three someone tells you that you are not worthy of something then accept انار that really I am not worthy of anything the مدرسہ authorities have seated me this place I make ڈی آر دیٹ اللہ تعالیٰ grant me's ability to teach these کتاب Number four, if any student asks you a question, answer him with compassion, even though the intent of his question is to insult you. Even if the intent of the question is to insult you, you answer the question with compassion. Number five, if you do not understand any section in your kitab, perform two rakat salatul hajah and engage in, du in dua. Thereafter send some isalit sawab for the author of the book, provided the author is a Muslim some, some isarat, and in this way Allah Ta'ala will open up your heart and you will be, you will have inshirah sadr and you will be able to explain the dars correctly. Number six, refrain from explaining to the students the lessons of a kitab that is taught by another teacher. Refrain from explaining to the students the lessons of a kitab that is taught by another teacher. Number seven, don't take personal service from the students. Hazrat Tanvi Rahmatullah used to say that I regard it as haram on myself to take khidmat from any of my students or murids. Personal service. Subhanallah. Number eight, don't mix around too much with the students. Many of them have their own personal agendas. Number nine, be thankful to the students for having presented to you the farms of their hearts to sow the seeds of ilm in them. Otherwise your ilm would have been, uh, remained untouched. Don't ever feel that you are doing them a favor. Appreciate that they doing you a favor, they have presented themselves and you are getting an opportunity to uh, impart your ilm to them. Number 10. The student asks different, different questions for different reasons. Some ask to show their capability and position, while others just ask to irritate the ustad. Answer every question positively and with wisdom. Don't answer in a debating manner. Answer و حکمت and wisdom and don't answer in a مناظرہ manner number eleven daily recite for اخلاس three times and send the reward to the author of the book that you are teaching provided they are Muslim روزانہ افال ثواب کرے کتابوں کی مؤفین کے لیے یا مصنفین کے لیے number twelfth if you set something incorrect in the class don't hesitate to retract your statement don't you retract your statement number thirteen don't book without making مطالعہ مطالعہ کے بغیر کبھی جو ہے کتاب میں پڑھا ہے number fourteen don't miss out your معمولات یورڈ تلاوت because of your commitment to teaching miss out your معمولات دیکر تسبی اینڈ تلاوت because of your commitment to teaching in the کتاب سوانح حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ Allah Ta'ala give us tawfiq to practice upon these beautiful advices and Allah Ta'ala make our islah zahir also and our islah batin also. commander of Hazrat uh, Mufti Sahib. So Mufti Sahib recently visited uh, UK and came to our masjid in Leicester. So Mufti Sahib, my brother, mentioned the Karguzari of the masjid. So Hazrat requested that the Karguzari could be rendered here again. It's for the benefit of the Tabligh brothers especially and for one and all. So Alhamdulillah, I moved to UK to Leicester in 2011. And in 2012, as we know that Leicester is known as the city of ulama. There's about 900 ulama in Leicester, young and old. So it's very difficult to you know, connect yourself to an institute, etc., you know, unless you, you really try hard. So in 2012, alhamdulillah, whole year, we continued going to different masajid and you know, rendering salah, etc., bayans. Then for the Tablighi uh, the Satis used to go out for outreach every Sunday. So Alhamdulillah, we used to join in the outreach as well. And there was an area called Thermiston, little on the outskirts of the main concentrated Muslim community. It's on about two miles away from there. So while we were going, one old uh, lady, originally from Pakistan, she was a bit angry because she said that oh, your brothers come for gush every single week, but you don't worry about our children. So we like we do we try to call them to the masjid. Say no, you need to establish a madrasa. You need to have a masjid in the area. So alhamdulillah with the mashwara of the markaz, because I was free and I had nothing to do the whole year, so I moved in the area of Thurmaston. We started teaching in the house of that lady, and next door I was teaching the boys. It was about five, six boys, alhamdulillah. The gush continued through the barakat of the gush. Every Sunday we used to have Maghrib and Isha Salah together. In the house that I moved in, upstairs was the flat and downstairs was the garage. So alhamdulillah we converted the garage into a small musalla, about six, seven satis could pray namaz there. Then Allah Ta'ala opened the heart of one of the community brothers. He had for many years he was living in the area, but he, was, he had no idea that there's so many Muslims living there. His brother, we visited him before, and we asked him, how many Muslims in this area? He only said, teen char ghar But when we told him that there's over 90 to 100 Muslim homes, he says, I had made savings for the past 20 years to build a masjid in this area. But I wasn't aware that there's so many Muslims. So Alhamdulillah, through that he gave us a bit of himmat, and then he moved us to his warehouse where we established the madrasa for two years and Juma Salah used to take place there. And then after two years, through the help of the community and the fadl of Allah Ta'ala, and the, another warehouse was identified and the masjid building was purchased. And thereafter the masjid opened in 2018, alhamdulillah. So it's fairly a brand new masjid and alhamdulillah Hazrat had the we had the opportunity to host Hazrat in our masjid. And a lot of ulama from around UK came there. So Hazrat said, this is a Kalguzari that should be you know, given to all the brothers that don't undermine any small gush or outgush that we do, that it could result in a lot of uh, big, big, and many brothers have similar Kalguzaris as well.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 صاحب دامت برکات العالیہ اور مولانا ڈاٹا صاحب اور دوسرے حضرات اور میں شروع میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں وہ ہر لائن کا کام کر سکتے ہیں ہماری ضرورت نہیں لیکن ان حضرات کا اصرار تھا کہ ہم چلے جائیں تو پھر میں اور مولانا بلال صاحب گئی الحمدللہ وہاں علماء کرام کافی سارے جمع ہو جاتے تھے دینی بات چیت ہوتی تھی بہت سارے مدارس میں بھی جانا ہوا بہت سارے پرانے دوست اور احباب سے ملاقات بھی ہوئی مختلف جگہوں پر بیانات بھی رکھے گئے اور بیانات بھی ہوئے اور پھر وہاں سے بار بردوش کے بعد احباب نے یہ فرمایا کہ تم قریب آئے ہو تو ہمارے ہاں کا سفر ہو جائے پھر دو دن کے لیے بار بدوس گئے وہاں بھی علماء سے عوام سے ملاقاتیں ہوئی مختلف مسجدوں میں جانا ہوا اور ہر جگہ یہ شکایت سنی گئی یہ شکایت تھی کہ بعض نوجوان مختلف چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے انٹرنیٹ اور سیلول فون کی وجہ سے دین کی لائن سے ہٹ رہے ہیں تو ان بچوں اور نوجوانوں کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہاں یہ عرض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو جماعت میں بھیجا کریں اپنے ہاں کمیٹی بنا دے بچوں کی نوجوانوں کی اور مختلف ذمہ داریاں ان کی سپرد کریں کبھی کبھی دعوت کے نام پر چائے کی دعوت کھانے کی دعوت ان کو جمع کریں کسی کو سیکرٹری جنرل بنائے کسی کو صدر بنائے کسی کو رکن بنائے اور اس طریقے پر ان کو دین کے قریب کر دیں اصل میں جو عام طالب علم ہوتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں ان پر زیادہ محنت کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے قریب کر دے ان کی مجلس بدل جائے غلط مجلس کی جگہ صحیح مجلس میں بیٹھ جائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ما بقوم ما بانفسهم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں اپنی حالت کو نہ بدل دینے اور اپنی حالت کو بدلنے کا کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنی دینی حالات کے بدلنے کے اسباب کو اختیار نہ کریں اس وقت تک دینی حالت نہیں بدلتی اسباب کو اختیار کریں اس کے بعد پھر دینی حالت بدل جائے گی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے ہاں بچے پیدا ہو جائیں تو ہم کہیں گے آپ اپنی حالت کو بدل دیں شادی کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے بچے پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتا تو پھر شرعی بچے نہیں ہوں گے اور دوسرے بچے ہوں گے تو الگ بات ہے جس کو شرعن شریعت کی نظر میں بچہ کہتے ہیں وہ بچہ اس کو نہیں ملے گا تو حالت بدلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اسباب یہ کسی عالم سے پڑھنا شروع کرے کسی حافظ سے پڑھنا شروع کرے اچھی تقریروں کو سنیں اللہ کے راستے میں جماعت میں چلا جائے یہ بدلنے کے اسباب ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالات کو تمہارے حالات کو نہیں بدلتے جب تک تم اپنے دل کو نہیں بدلو گے دل پر محنت کرو دل بدل جائے گا پھر پورا جسم بدل جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم اور باڈی میں ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے وہ ٹکڑا اس کا نام لوتلا اس کا نام قل اور دل ہے بادشاہ ہے وہ بدل جائے تو حکومت بدل جائے گی جب دل کے اندر اچھے اعمال اچھے اخلاق کو پیدا کیا جائے تو بدن اس کا جسم اس کا تابع ہے جب دل سے برائیوں کو نکالے اور نکالنے کی کوشش کریں تو جسم بدل جائے گا دل میں شکر کو پیدا کرے مصیبت ہو تو صبر کو پیدا کرے توازوں کو پیدا کرے اچھے اخلاق کو پیدا کرے رضا بالقضا کو پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں یہ روح کا ذکر ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک آنکھوں کا ذکر ہے کان کا ذکر ہے منہ کا ذکر ہے ہاتھوں کا ذکر ہے پاؤں کا ذکر ہے روح کا ذکر ہے دل کا ذکر ہے یہ سب ذکر ہے زبان کا ذکر ہے بے اللہ تعالیٰ کی تعریف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فتحت له ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے تفضی الى العرش یہاں تک کہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے زبان کا ذکر یہ ہے اور کان کا ذکر ہے بلسغا کہ اچھی باتوں کو سنا جائے قرآن کریم کو سنا جائے علم کو سنا جائے یہ کانوں کا ذکر ہے ذکر العینین بالبکا آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رویا جائے ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا وہ بہت روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کو تولا جاتا ہے سوائے رونے کے رونے کے تولنے کی ضرورت نہیں یہ اتنا بھاری عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی برکت سے گناہوں کا پہاڑ پگھل جاتا ہے ذکر نے بالبکا آنکھوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا ہے اور ہاتھوں کا ذکر ذکر الیدین بالعطوہ ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ صحابت کرے ہمیشہ لینے والا نہ بنے دینے والا بن جائے الید العلیاء خیر من الید السفلہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے الید العلیاء خیر من الید السفلہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے سوال کرنے والے ہاتھ سے سوال نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لاکھوں اور ملین بلین مال آتا تھا اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک اس کو تقسیم نہ کرے یہ ان کی شانتی ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے لیکن ما لا یتر کو کلو لا یتر کلو جس کو آدمی مکمل نہیں پا سکتا اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تو کچھ نہ کچھ سخاوت کرتا رہے ایک سخاوت ہے فرض نکات دینا ہے عشر دینا ہے ایک سخاوت ہے واجب کے درجے میں صدقت الفطر وغیرہ دینا ہے نظر مانی منت مانی وہ دینا ہے وہ واجب ہے ایک سخاوت ہے مستحب نفل اور سنت کے درجے میں ہے وہ عام حالات میں سخاوت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قریب آدمی اللہ تعالیٰ کو قریب ہے صحیح آدمی السخی و قریب من اللہ قریب من الناس لوگوں کو بھی قریب و نزدیک ہے قریب الجنہ جنت کو بھی قریب ہے بعید من النار بخیل آدمی بعید من اللہ اللہ سے دور ہے بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہے بعید من الجنت جنت سے بھی دور ہے قریب النار اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بخل سے پناہ مانگتے تھے بزدلی سے جبن جبن اور بزدلی اور بخل اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تو ہاتھوں کا ذکر سخاوت کے ساتھ ہے بالعطوائے اور پاؤں کا ذکر بالمش اللہ اس جگہ اور وہاں جانا چاہیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو ذکر کی مجلس ہے مثلا علم کی مجلس ہے وعد نصیحت کی مجلس ہے ذکر کی مجلس ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فضلا اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں فضلا فضیلت والے اور فضلا جو عمل لکھنے والوں کے علاوہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں یبتغون مجالس الذکر ذکر ہیں وہ فرشتے ذکر کے مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں ہے جب ذکر کی مجلس ان کو مل جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آپس میں آواز دیتے ہیں آ جاؤ تعالو تعالو تا لو ہلم مجلس ذکر ہے آ جاؤ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں ذکر کی مجلس کے لیے جب سب جمع ہو جاتے ہیں مجلس کی ذکر ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے علیم بذات الصدور ہمارے سینوں میں جو دراز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے تم آئے وہاں کے مجلس میں لوگ کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تاکہ مجلس کی فضیلت کو اور مجلس کے اہمیت کو واضح کرے تو فرشتے کہتے ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے الحمدللہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے جیسے یہ ہماری مجلس میں آخر میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں مولانا درویش صاحب اعلان کرتے ہیں تو یہ کام کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے الحمد للہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے استغفار کرتے تھے کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے استغفار پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے دعا میں سب سے اونچی دعا کیا ہے اونچی دعا کیا اللہ جہنم سے ہمیں بچا دے جنت ہمیں دے دے جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت کا سوال کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور میں نے ان کی مغفرت کر لی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں تو ایک آدمی تھا جو اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا اپنی کسی کام سے آیا تھا تو پھر بیٹھ گیا اس کی نیت ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کی بھی بخشش ہو گئی ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا گیا اس لیے آخر میں آتا ہے کہ ہم القوم لا ملائش بہم بھی جلیس یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا شقی اور بدبخ نہیں سعید اور کامیاب ہے تو عرض کر رہا تھا کہ پاؤں کا ذکر یہ کہ ایسی مجلس میں چلا جائے جس مجلس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو تعلیم کی مجلس ہو ذکر کی مجلس ہو اور حفظ کی مجلس ہو قرآن کریم کی تلاوت کی مجلس ہو یہ سب مجلسیں خلا ما یرضاہ اللہ اس میں چلنا ہے اس طرف جس سے اللہ تبارک و تعالی رضی ہے اور ذکر القلب دل کا قرب دل اس کا ذکر قلب کا ذکر یہ ہے کون ہوں بین الخوف والرجا کہ نہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے نہ امید ہو اور نہ اتنی امید رکھے کہ عمل بھی نہ کرے بین الخوف والرجا اپنے عمل پر ڈلتا ہو کہ قبول نہیں ہوگا اور امید رکھتا ہو کہ قبول ہوگا تو علماء فرماتے ہیں فل ایمان بین الخوف والرجا رجا مسلمان اور اس کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے امید اور خوف کے درمیان ہے ایسی امید بھی نہیں رکھے گا کہ جنت تو ہمارے لیے ہے میں کیوں عمل کروں اور ایسا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ میں تو جنت میں بالکل نہیں جا سکتا درمیان درمیان میں رہے وہ ذکر روشے روح کا ذکر ہے ارضا بالقضاء اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہوں میں یہ عرض کر رہا تھا جب دل پر محنت کی جائے دل پر محنت یہ ہے کہ اس میں اچھی صفات اچھے اخلاق اچھے چیزیں پیدا ہو جائیں ایمان اور یقین بہت پکا اور مضبوط ہو دل کا عمل یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي فرحا كل حين از ربها جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت کھجور کے درخت میں اچھی چیزیں ہیں ایک کھجور کے درخت میں زمین زمین اچھی ہونی چاہیے ریت والی زمین ہے خراب زمین ہے اس میں بالکل پانی ہی نہیں اس میں کھجور نہیں اگتا زمین اور باغ ہو اچھا نمبر دو اس کی جڑ نمبر تین اس کا تنا اس کو سانپ کہتے ہیں ٹرنک کہتے ہیں نمبر چار اس کی شاخیں نمبر پانچ اس کے پتے نمبر چھ اس کا پھل وہ پھل جس کو پوری عمر ہم کھاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں اسی طرح انسان کے دل میں دل نمبر ایک دل یہ دل باغ کی طرح ہے اس باغ پر محنت کرو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کو بٹھا دو تو باغ ہے اور نمبر دو باغ کے اندر کھجور کی جڑ ہے کھجور کی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ تیز ہوا بھی اس جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتی ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پر جبر کیا گیا اور زبردستی ان سے کہا گیا کہ تم کفر کا کلمہ پڑھو اس نے پڑھا حالانکہ بہت مضبوط آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے دل کا کیا حال تھا فرمایا دل میرا بالکل ایمان پر پکا مضبوط تھا صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ تم کو مجبور کیا جائے کہ تم کو قتل کروں گا اور تھوڑی دیر کے لیے ایمان سے ذرا ہٹ جاؤ اس وقت بھی اس کا دل نہیں ہٹے گا دل ایمان پر مضبوط ہوگا جیسی بھی حالات آ جائے مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے اوپر گلزار اور باغ بنایا ایمان ہاتھ سے نہیں گیا جیسے کھجور کی جڑ مضبوط ہے اسی طرح ایمان اور یقین مضبوط ہو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا صدیق کہ آپ کے ساتھی نے تو رات کو سنا صبح کو یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کو معراج پر گیا بیت المقدس گیا آسمانوں پر گیا سدرت المنتہا جنت اس نے تو یہ دعویٰ کیا ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل سچ بالکل سچ کہا اس لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہو کہ جب انہوں نے تصدیق کی یقین کیا تصدیق کا مطلب بات کی سچائی کہی تو پھر تو مصدق کہنا چاہیے مصدق تصدیق کرنے والے تو جواب یہ ہے کہ صدیق صدق سے ہے صدق کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے سچ بولنا اور دوسرا معنی ہے دوسرے کو سچا سمجھنا سچ بولنا وہ بھی صادق ہے اور سچی خبر دینا سچائی کی خبر دینا کہ یہ سچ ہے سچ کو سچ کہنا یہ بھی صدق ہے تو صدیق کے معنی ہو گئے سچ کو سچ کہنا سچ کی سچائی کی خبر دینا سچ کی سچائی کو ظاہر کرنا یہ بھی صدیق کی معنی ہے لغت اور ڈکشنری میں پھر اگر کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے کہ وہ لفظ کیا استعمال نہیں کیا گیا جس کا ایک ہی مطلب ہے مصدق اس کا ایک ہی مطلب ہے دوسرے کو سچا کہنا وہ لفظ کیا استعمال کیا گیا جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ خود سچا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ دوسرے کے سچ کو سچ کہیں دو زو معنی یا دو معنی والا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک درجہ آنے والا تھا جس کو صدیق کہتے ہیں من النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین اور وہ مرتبہ جو نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے سب سے نبوت سے قریب اس کا نام ہے صدیقیت کیونکہ ابو بکر صدیق اس درجے کے سردار تھے اس درجے کی امیر تھے اس لیے ان کو صدیق کہا گیا نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر وحی آتی ہے صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر الہام ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں بات پڑتی ہے تو جو بات نبی کے لیے وحی ہے وہی بات صدیق کی ذل کے اوپر اللہ نے اتارا وہ صدیقیت کا درجہ ہے اس کی کتابوں میں تفصیلات ہیں تو دو درجے ہیں نبی کا درجہ جس کو یقیناً وحی آتی ہے یقینی وحی ولی صدیق کا درجہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی طرح کسی بات کو اتارا جاتا ہو وہ وحی کے ساتھ مشابہ ہے اور عملی درجے دو ہے شہدہ اور صالحین شہید اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی جان لگا دی جان چلی گئی اور صالح اس کو کہتے ہیں جس نے اپنا بدن لگایا دین پر صبح شام اس کا بدن اس کا جسم دین پر لگا ہوا ہے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دل اس میں پکا یقین ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ میری والدہ غیر مسلم ہے اور آج تو آپ کی شان میں اس نے برے الفاظ کہے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو اسلام ایمان دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ابو بکر صدیق کے دل میں یقین تھا دوڑتے ہوئے آئے جیسے گھر پر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور پانی کے درد پانی کے پڑنے کی آواز آ رہی تھی اندر سے آواز آئی صبر کرو میں غسل کر رہی ہوں غسل سے فارغ ہوئی ان کی والدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ابو بکر صدیق کے دل میں یقین تھا پکا یقین اسی طرح حضرت ابو حریرہ کے دل میں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کو قبول کرنا ساتھ ساتھ ہے جیسے دعا فرمائیں گے دعا قبول ہو جائے گی تو عرض کر رہا تھا کہ ایک باغ ہے اور ایک باغ کے اندر کھجور کی جڑ ہے وہ آدمی کا ایمان ہے ایمان پکا ہونا چاہیے یقینی بات ہونی چاہیے اور تیسری بات اس کا تنہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اسلام کا اقرار ہم کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور نمبر چار شاخ اعمال ہے جیسے شاخیں کوئی شاخ ایک طرف جاتی ہے کوئی شاخ دوسری طرف جاتی ہے اسی طرح اعمال کوئی عمل نمازوں کا عمل ہے دوسرا عمل زکوٰۃ و صدقات کا عمل ہے تیسرا عمل روزہ روزوں کا عمل ہے جیسے کل نو اور دس تاریخ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دس محرم کو روزہ رکھتے تھے ہمیں حکم ہے کہ ان کی مشابہت سے ذرا دور رہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم دو روزے رکھیں دو روزے نو اور دس یا دس اور گیارہ اور اگر نو دس گیارہ تین رکھے تو اور زیادہ بہت بہتر ہے اس لیے ایک روایت میں آتا ہے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھو یومن قبل ہو او یومن ہو ایک دن بعد پہلے یا ایک دن بعد میں ایک روایت میں آتا ہے یومن قبل ہو و یومن ہو نو کا روزہ بھی رکھو دس کا بھی رکھو گیارہ کا بھی رکھو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ روزے مستحب کے درجے ہیں میں اس لیے حدیث میں آتا ہے جب رمضان اور مبارک نازل ہوا تو اس نے ہر قسم کے روزوں کو منسوخ کر دیا یعنی اس کی فرضیت اور اس کا لازم ہونا منسوخ ہو گیا اب صرف رمضان کے روزے لازم ہے اس کے علاوہ دوسرے روزے لازم کے درجے میں نہیں مستحب اور بہتر کے درجے میں ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ روزے رکھے اللہ تبارک روزہ رکھا تو ایک سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیں گے یکفر السنة التي قبلها اس سال میں پہلے جو گناہ وغیرہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کریں گے یہ بھی روایت میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے جو دس تاریخ کو اور دس تاریخ رات سے شروع ہو جاتی ہے مغرب سے سورج کی غروب ہونے کے بعد تاریخ شروع ہو جاتی ہے دوسرے دن غروب تک دوسرے دن سورج کی ڈوبنے تک وہ دن رہتا ہے تو جس نے اپنے اہل و عیال پر توسیع کی کھیلانے پھیلانے میں اس نے سخاوت کی اچھی چیز بنائی اچھی چیز ان کو کھلائی پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس کو فراخی عطا فرمائیں گے اور پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برک عطا فرمائیں گے اور یہ حدیث مختلف طریقوں پر مروی ہے اور طبقات ابن سعد ابن سعد نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے سب سے بہتر سند ہے تو اس پر بھی لوگ عمل کرتے ہیں کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر فراخی کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرماتے ہیں حضرت ابو زبیر نے اس روایت کو حضرت جابر سے نقل کیا وہ فرمایا حضرت جابر توسی فراخی کرتے تھے اور ابو زبیر فرماتے ہیں ہم بھی اپنے اہل و عیال پر اس دن فراخی اور اس دن کچھ زیادہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور زیادہ کھانے پینے میں ہم سخاوت زیادہ کرتے ہیں یہ بھی اس کا ایک عمل ہے اور ہم لوگ ہمارے لوگ صرف عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں اس میں شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت بہت بڑا واقعہ اور بہت غم کا واقعہ تھا اور جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے شہید کیا اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا جب ان پر ان کے ساتھیوں کی غداری واضح ہو گئی کہ یہ بلانے والے تو غدار ہے خراب لوگ ہیں تو پھر یہ کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں کسی بارڈر پر جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں یا مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں مدینہ منورہ میں زندگی گزاروں یا مجھے چھوڑ دے کہ میں جا کر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں ان سے بیعت کروں بلانے والوں کو تو یہ بات برداشت نہیں تھی یہ ان کی برداشت سے باہر تھا جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے شہید کیا اور اس پر سولہ سترہ حوالے ہم نے نقل کیے ہیں روافظ کی کتابوں سے کہ بلانے والوں نے کیا اور الزام لگایا دوسروں پر تو یہ بہت ہی خراب واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور فیملی کے کافی بہت زیادہ افراد شہید کیے گئے لیکن اسی محرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید کیے گئے یکم محرم کو وہ شہید کیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ بھی معمولی واقعہ نہیں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیل کے اوپر کوئی سواری کر رہا تھا تو بیل نے کہا مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ مجھ پر سواری کی جائے مجھ کو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ کہا اور ابو بکر اور عمر بھی اور ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے ابو بکر عمر عثمان بھی ساتھ کھڑے تھے فرمایا اے پہاڑ تم مت ہلو پہاڑ پر زلزلہ آیا خوشی کی وجہ سے تم مت ہلو تجھ پر ایک نبی کھڑے ہیں ایک صدیق کھڑے ہیں اور دو شہید کھڑے ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تم پر دو شہید کھڑے ہیں زبان نبوت نبوت کی زبان سے ان کو شہید کہا گیا حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی مہینے میں آئے تھے اور یہ سب افسوسناک ہیں لیکن اب صرف افسوس کرنا اور افسوس کا بیان کرنا کافی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے اس مہینے میں عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو کام کیا وہ ہم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق نحن اولا بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے ہیں اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یہ جو میں نے بیان کیا کہ کھجور کے درخت کا مقصد آخر میں کیا ہے اعمال شاخے ہیں اور کھجور کے پتے یہ دوام العمل ہے یہ عمل ہم ہمیشہ کریں جیسے کھجور کے پتے ہمیشہ ہوتے ہیں تو ہمارا عمل ہمیشہ ہو یہ نہیں کہ رمضان میں اچھا عمل کیا پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی تو کھجور کے پتے یہ دوام العمل ہے کہ عمل ہم قائم اور دائم رکھیں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقم آمنت باللہ کہو پھر تم اس پر جم جاؤ عمل پر جم جاؤ عمل پر مضبوط ہو جاؤ عمل سے مت ہٹو تو یہ اور پھر اس کے اوپر پھل ہوتے ہیں تو پھر کھجور کے پھل ہمیشہ ہوتے ہیں یعنی یہ تو کہتے ہیں آم کا موسم نہیں یہ نہیں کہتے کھجور کا موسم نہیں ہر موسم میں کھجور ملتی ہے پیدا ہوتی ہے ایک موسم میں اور ملتی ہے ہر موسم میں اور ایسی کھجور ملتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ تازہ ہے اسی طرح جب عمل اچھا عمل کرے گا اس کی نتیجے میں ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب ہوگا جنت میں اعلان کیا جائے گا صحت کی جگہ ہے بیماری نہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہاں سے نکلنا نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه وسلم قنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين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 درمیان یا متعلقین اور دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما مولانا شبیر صاحب دوسرے ہمارے دوست و احباب انہوں نے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیں دین کی خدمت اور کاموں کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں ہمیں اور ہمارے دوست و احباب کو قبول فرما دیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں ریاکاری اور دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما دیں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال ہمارے اندر پیدا فرما دیں برے اخلاق اور برے اعمال سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیں ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرما دیں ان کے فیض ان کا فیض ہم تک پہنچا دیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیں جو باقاعدہ حیات ہے ان کا سایتہ دیر سروں پر قائم رکھے جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے کرما میں ہندوستان میں فلسطین میں دوسری جگہوں پر رب کریم ان کی مدد فرما دے ان کو سربلندی عطا فرما دے ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے دے ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو ان کو برباد کر دے رب کریم خیر اور برکات سے ہمیں مالا مال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 ایام کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرما دے ہمارے بصارت اور بصیرت میں اضافہ فرما دے علم اور قوت حافظہ میں برکت عطا فرما دے پوری دنیا میں حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب خانقاہیں تبلیغ جماعت سب کو ترقی عطا فرما دیں اچھے کام کرنے والے میسر فرما دیں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے لیے ہمیں قبول فرما دیں ہر قسم کی برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق قرضی فرمانے صحابہ کرام پر کے نام پر مر مٹنے کے لیے قبول فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے ہمیں محبت عطا فرما دے ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما دے اپنے اپنے وقت پر سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين